انسا سورت النساء مدنی ہے اس میں ایک سو چھہتر آیتیں اور چوبیس رکو ہیں نام اس سورت کا نام سورت النساء اس لیے ہے کہ عورتوں کے مسائل اس میں دیگر سورتوں کی بنسبت زیادہ ہیں زمانۂ نزول ابن عباس عبداللہ بن زبیر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے قرطبی نے لکھا ہے کہ صرف ایک آیت فتح مکہ کے سال مکہ میں عثمان بن طلحہ الحجبی کے بارے میں نازل ہوئی وہ آیت ان اللہ ان الامانات الى ہے بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورة النساء نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یعنی ام المومنین کی حیثیت سے اور اس بات پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت ہو کر مدینہ میں گئی تھیں اس کے علاوہ اس صورت میں بیان کردہ مسائل پر غور کرنے کے بعد بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے فضیلت حاکم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صورت النساء میں پانچ ایسی آیتیں ہیں جن کے بدلے میں دنیا و مافیہ کو قبول نہیں کروں گا عبد الرزاق نے ان سے روایت کی ہے کہ سورت النساء میں پانچ ایسی آیتیں ہیں جو میرے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں دونوں روایتوں میں ان آیتوں کا ذکر ہے نمبر ایک ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ الآیہ آیت چالیس نمبر دو ان تجتنبو ما تنہون عنہ الآیہ آیت اکتیس نمبر تین ان اللہ لا یغفر ان یشرک به الآیہ آیت اڑتالیس نمبر چار ولو انہم اذ ظلموا انفسہم الآیہ آیت آية چونسٹھ نمبر پانچ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية آیت ایک سو دس